چائے دانی ایک مرتبہ ایک باورچی خانے میں رسوئی میں جو بہت دولت مند اور رئیش لگتا تھا وہاں بیٹھی تھی ایک بلش چائے دانی جو بہت ہی بیش قیمتی اور نازک تھی بلش کو ایک نرم کشن پر رکھا جاتا تھا اور وہ چمچماتے پیالوں سے گھیری رہتی تھی صرف سب سے اونچے عہدے والے نوکروں کو بلش کو چھونے کی اجازت تھی وہ بھی دستانے پہن کر بلش ایک بہت ہی خوبصورت چائے دانی تھی لمبا ہینڈل اور ٹوٹی تھی جسے بہت ہی خوبصورتی خوبصورتی کے قائل تھے پر کسی نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی انہوں نے کبھی اس کے کیے کاموں کی تعریف نہیں کی وہ چھپ چھپ کر اس سے حسد کرتے تھے اس کی خوبصورتی انہیں ڈرا دیتی تھی انہیں علم تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی طرح بے داغ نہیں ہو پائیں گے پر بلش نے خود میں ایک بہت ہی بڑی خامی دیکھی اس کے ڈھکن پر ایک چھوٹی سی کھرونچ تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ کبھی اس کے مالک نے پر اس پر توجہ نہیں دی پر اس نے بھی کبھی بلش کو مکمل نہ ہونے کے احساس سے آزاد نہیں کیا جبکہ وہ اپنے مالک کے لیے سب سے خوبصورت چائدانی تھی خود بلش یہ سمجھتی رہی کہ وہ ایک ایسی چائدانی ہے ہے جو زدہ کیا مجھے تمہاری آٹوگراف مل سکتی ہے مہربانی کر کے بس میری چمچماتی سطح پر چائے کی ایک بوند گرا دو میں کچھ نہیں گرا رہی سمجھی ویسے تم ہو کون یقیناً میں دودھ کا ہی جگ ہوں پہلے والا ٹوٹ گیا تو مجھے تم سے میل کھانے کے لیے خاص طور سے بنایا گیا میں نے اسٹور میں ایک خاتون کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اسے ٹوٹنے کا اسے بہت افسوس ہوگا انہوں نے اور زیادہ پیسہ دیا تاکہ وہ مجھے تمہارے معقول بنا سکیں او یہ اچھا ہے تو کیا پھر تمہیں یہ اچھا لگ رہا ہے ہاں لگ رہا ہے جب سے میں نے اس خاتون کو بات کرتے ہوئے سنا تب سے میں تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھا اور میں سچ مچ حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ تم اتنی خوبصورت ہو شکریہ مسئلہ کیا ہے میں اتنی خوبصورت چائے دانی نہیں ہوں جیسا تم سوچتے ہو میں وہ چائے دانی ہوں جس پر ایک خروچ ہے مجھے ان سب تعریفوں کا حق نہیں ہے خروچ ہاں میرے ڈھکن پر مجھے حق نہیں ہے مکمل اور بے داغ کہلانے کا کیونکہ میں نہیں ہوں تم کیا بات کر رہی ہو تم اتنے ہی مکمل ہو جتنا مکمل کوئی ہو سکتا ہے تم نہیں سمجھ پاؤ گے اس باورچی خانے میں ہر کوئی میری اس خامی سے واقف ہے اور وہ میری اس خامی کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں کیا ہوگا اگر وہ مالک کے ہاتھ سے گر جائے بے شک وہ گرے گی

ایک مرتبہ کیسے اس کی کسی بات کا کوئی مطلب نہیں نکل رہا سچ کہوں تو تم فانوس سے ٹکرائی اور تم اچھلی اور تم نے خود پر ڈھکن کو گرا دیا یہ کیا مزاق ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ اس طرح سے تم پر خروچ آئی ہوگی پیسے یاد نہیں خیر یہ تمہیں یاد نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا اہم نہیں ہے پر کیا تم نے انہیں سنا نہیں مجھے تو خوبصورت اور مکمل ہونا ہے یہ میرا فرض ہے تمہیں خوبصورت اور مکمل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تمہارا فرض نہیں ہے یہ تو سب چائے پر چرچا ہے سنو کوئی تم سے محبت کرے گا اور کوئی تم سے نفرت کرے گا تم فیصلہ کرو کہ تمہیں اپنی طاقت کس پر خرچ کرنی ہے محبت پر یا نفرت پر تم اس کے بارے میں فکر مند نہیں رہ سکتی کہ سب تمہاری بابت کیا سوچتے ہیں صرف اس کے بارے میں فکر کرو جو تم اپنے بارے میں سوچتی ہو آخر میں یہی ہے جو معنی رکھتا ہے

جب اس کا مالک اندر آیا اور اسے اٹھایا اس کا ہاتھ اتنا سدا ہوا نہیں تھا جس کی وجہ سے بلش اس کے ہاتھ سے پھسل گئی برتن چمچ ملک جگ سب نے آتکت ہو کر دیکھا جب چائے دانی دھڑام سے گری اور بس اسی طرح بلش فرش پر گر پڑی اس کا ڈھکن چکنا چور ہو گیا تھا اس کا لمبا ہینڈل اور خوبصورت ٹوٹی اس کے پاس ہی فرش پر گرے پڑے تھے خوبصورت چائے کو اٹھایا گیا اور اسے وہاں سے لے جایا گیا یا خدا مجھے پتا تھا یہ دن ضرور آئے گا صحیح کہا اسے خود کو بہتر طریقے سے سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا مجھے یقین ہے یہ اس خروج کی وجہ سے ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ خود کو بیلنس میں نہیں رکھ پائی کیا یہ سچ ہے کیا میں اپنی خامی کی وجہ سے گری بلش یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی خود کو اس طرح گرنے سے بچانے کے لیے اسے کئی دنوں تک اوپر اٹاری پر رکھا گیا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے بلش روتی رہی پورا دن اور پوری رات اوہ مجھے یہاں بہت کوفت ہوتی ہے مجھے بابرچی کھانے کی یاد آتی ہے وہ نرم سفید دستانہ گرم پانی وہ دھوپ وہ کشن مجھے وہ ہر چیز یاد آتی ہے آہ یہ بڑی عجیب بات ہے جب میں وہاں تھی میں مسلسل اس کے بارے میں فکر مند تھی کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ میں نے دھوپ کا لطف اٹھایا ہو مجھے یاد ہے میں اس بات کے لیے فکر مند تھی کہ میرے ڈھکن کی خروچ روشنی کے نیچے نظر آ جائے گی میں نے بہت وقت ضائع کیا اس چھوٹی سی خروج کے بارے میں فکر مند رہ کر کچھ دنوں بعد ایک نوکرانی اندر آئی ہاتھ میں ایک خوبصورت گلاب لے کر اس نے بلش کے پاس وہ گلاب رکھ دیا گلاب گملے میں نہیں لگایا گیا تھا اس کی بجائے اس کی جڑیں ایک سفید کپڑے میں بندھی تھی تم یہاں کیوں آئے ہو کیا تم بھی گر گئے ہو گر گئی کہاں سے میں یہاں کچھ گھنٹے کے لیے ہی ہوں وہ مجھے پھر سے بونے والے ہیں نہیں وہ نہیں بوئیں گے تمہیں بھی خامیاں ہیں بالکل میری طرح اپنے کانٹوں کی طرف دیکھو میرے کانٹے میرے کانٹے میری خامیاں نہیں ہیں وہ میرا حصہ ہے میں خود کو کانٹوں کے ساتھ پسند کرتی ہوں پر یہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تم اپنی خامیوں سے محبت نہیں کر سکتے آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں یہ خامی نہیں ہے یہ کانٹے مجھے وہ بناتے ہیں جو میں ہوں لوگ شاید مجھ سے محبت کریں یا نفرت کریں پر میں خود سے محبت کرتی ہوں تبھی مالک اٹاری پر آیا اپنی اس قیمتی چائے دانی کو دیکھنے کے لیے اوہ مجھے ابھی بھی تمہارے بارے میں بہت افسوس ہوتا ہے میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا پر میں کیا کروں جب مالک وہاں بیٹھ گیا اس پر سوچتے ہوئے کہ اسے بلش کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور بلش نے دل ہی دل میں سوچا او وہ ابھی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اب بھی جب میں کٹورا بن کے رہ گئی ہوں میں نے یہ پہلے کیوں نہیں دیکھا اس نے کبھی بھی خروج کی پرواہ نہیں کی تھی ملک جگ صحیح کہہ رہا تھا کوئی مجھ سے محبت کرے گا کوئی مجھ سے نفرت کرے گا یہ میں ہوں جسے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی قوت میں کس پر خرچ کروں اس دوران میں نے نفرت کو چنا پر اب نہیں اس دن کے بعد سے میں محبت کو چنتی ہوں آخر میں بلش کو سکون اور آزادی کا احساس محسوس ہوا اس نے یہ جانا کہ وہ بنا مطلب ان باتوں کا بوجھ خود پر لادے تھی جو اس کے اختیار میں نہیں تھی اس نے گہری سانس لی اور اپنے مالک کی طرف دیکھا آہ, اس کی طرف دیکھو وہ میرے بارے میں کتنا اداس ہے ابھی بھی ان سب کے باوجود مجھے نہیں چھوڑنا چاہتا تب مجھے بھی خود سے ہار نہیں ماننی چاہیے ہاں چلو دیکھتے ہیں میں کیسے اس کی مدد کروں بلش نے کچھ وقت سوچا اور اچانک اسے سمجھ آیا وہ گلاب بے شک وہ مجھے گلاب کے گملے کی شکل میں استعمال کر سکتا ہے بلش نے جلدی ہی خود کو گلاب کی طرف سرکا لیا اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ اس کا مالک اس کی طرف نہ دیکھ رہا ہو کیونکہ انسانوں کو چائدانیوں کی چھپی زندگیوں کے بارے میں جاننے کا حق نہیں تھا وہ گلاب کے بہت ہی قریب پہنچ گئی اور تھوڑا سا اپنا سر اس گلاب کی طرف جھکا دیا چلو امید کریں کہ یہ کارگر ہو اس سے اسے اشارہ ملنا چاہیے جب مالک واپس میج پر آیا وہ بہت الجھ گیا یہ دیکھ کر کہ اس کی چائدانی گلاب کے اتنے قریب بیٹھی ہے ایک منٹ کیا تم ہمیشہ نہیں آ رہا ہے اپنا گلاب تم میں اگا سکتا ہوں او یہ بہت ہی عمدہ تجویز ہے میں تو ہاں، صحیح کہا تمہیں اس کا اندازہ تھا وہ بھاگ گیا ایک ہاتھ میں بلش اور ایک ہاتھ میں گلاب کو لے کر بنا وقت ضائع کیے اس نے باغ سے جلدی جلدی کچھ مٹی لی اور اسے اپنی کے اندر ڈالا اس نے تھوڑا پانی ملایا اور بہت احتیاط سے گلاب کو اس میں لگا دیا یہ بہت ہی شاندار لگ رہا تھا ایک خوبصورت سا گلاب ایک خوبصورت سے گملے میں بلش بہت خوش چائے دن تھی اسے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی یا اس کے کنارے تھوڑے اوبڑ کھابڑ ہیں وہ اسی شکل میں اپنے آپ میں مطمئن تھی وہ ہر دن تازہ ہوا اور دھوپ کا لطف اٹھا رہی تھی آخر میں خود کو پوری طرح قبول کر کے اس نے یہ جان لیا کہ دراصل اس میں کوئی بھی خامی نہیں تھی وہ ایک ٹوٹی ہوئی چائے نہیں تھی یا وہ چائدانی جس میں کوئی خروچ تھی بلکہ وہ تھی بلش